حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو شرح الطیبی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور رو دیے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ کی امت فتنوں میں مبتلا ہوگی ان پر شہوت کا غلبہ ہوگا اور وہ مال و منصب کے حرص میں مبتلا ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم سے رو پڑے اور اپنی امت کو حکم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت مانگتے رہو تاکہ گناہوں سے معافی ملے اور ایمان و جان کے فتنوں سے سلامت رہو